ام غراب عقیلہ سے جو کہ بنی فزارہ کی خاتون تھی اور ان کی آزاد کردہ لونڈی تھی وہ سلامہ بن تحر سے جو خرشہ بن حر فزاری کی بہن تھی بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرما رہے تھے اور بے قمت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اہل مسجد امامت کو ایک دوسرے پر ٹالیں گے اور کسی کو نہیں پائیں گے جو ان کی امامت کرائے سننے ابو دھاوت حدیث نمبر پانچ سو اکاسی